حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ بھرنے والی بھروانے والی بال اکھیڑنے والی اور دامتوں کو رگڑ رگڑ کر باریک کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے جو حسن کی خاطر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار ایک سو دو